کس کو میں لال کہہ کے بلاؤں کس کو سینے سے اپنے لگاؤں لوریاں دے کے کس کو سلاؤں لوریاں دے کے کس کو سلاؤں آئے کربلا اب تک اس قدر یہ زمین تجھ کو آئی یاد بھی ماں کی تجھ کو نہ آئی اس قدر یہ زمین تجھ کو بھائی یاد بھی ماں کی تجھ کو نہ آئی دے رہا ہے جدا ہے جدائی دے رہا ہے جدا دے جدائی بول اسور میری کیا خطا ہے کربلا کی فضاؤں میں اب تک تو اگر روٹ جائے گا جانی کیسے ہوگی بسر زندگانی تو اگر روٹ جائے گا جانی کیسے اب نہیں پاس کوئی نشانی اب نہیں پاس کوئی نشانی تیرا جھولا بھی اب جل چکا ہے کربلا کی فضاؤں نے اب تک ہو دل چک کسی کا یوں مقدر نہ بگڑے کسی کا ہو نہ دل ٹکڑے ٹکڑے کسی کا یوں مقدر نہ بگڑے کسی کا اس طرح گھر نہ اجڑے کسی کا اس طرح گھر نہ اجڑے کسی کا جیسے تاراج یہ گھر ہوا ہے کربلا کی فضاؤں میں اب تک ایک دکھی آئی ماں کی صدا ہے کربلا تیرے اس ہو کے بن میں لال میرا کہیں کھو گیا ہے جب لٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے سجا سر برہنا بدر دو علم چلے روتے سروں کو پیٹتے غم چلے زینب نے لاش شہ کہا بھائی ہاں زینب نے لاش شہ سے کہا ہاں چلے مرنے سے آپ کے میں یہ ایزا اٹھاتی ہوں دربار میں عزید کے سرنگ جا دربار میں عزید کے سرنگ جا ہوں میرے مسافر کرب و بلا حسین ہے ہے میرے غریب میرے محلقہ حسین ہے ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین ہے ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین پیاسے گلے پخنجرے بیدا چل گیا ہے تڑپ تڑپ تیرا دم نکل ہے تڑپ تڑپ کے راگم نکال گائے میں نولی کی بزاعت تجھے ملی اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی اے خواب میری ماں کی ریاضت تجھے ملی اے زمین شم امامت تجھے ملی دامن تیرا بھرا میری کھیتی اجڑ گئی سرحل میں تیرے بھائی سے زینب بچھا سرحل میں تیرے بھائی سے زینب بچھا گئی بھائی پا پا برابر لگا کیے شبیر شکر شکر سے کہا کیے اترا نشمر سینے سے بے سرجدا کیے روتی رہی میں وہ سر شبیر لے تصویر لے بھائی کی میرے خوبری تصویر لے بھائی کی میرے خوبری تصویر فریاد ہم غریبوں کی سنتا نہیں کوئی سے کہیں جو ہم پا مصیبت گزر گئی چادر بھی چھپانے کو پر نہیں رہی سر کھولے شہر شام میں میں آئی دل جلی آدھا ہمیں دکھا کے سر شہر تھے اب سامنے شخی کے مجھے لے کے جا اب سامنے شخی کے مجھے لے کے جا نشان پھر اس طرح پیٹ کے سر کو کیے کلام بتلاؤ ایسی تم زدہ کیا ہے تمہارے نام نیزوں کی نوکوں پر جو چڑھے ہیں یہ سر تمام سردار اس میں کون ہے اور کس کے سر ہیں یہ کس برج کے ستارے ہیں کس کے خمار کس برج کے ستارے ہیں کس کے خمار بانو نے دیکھ کر سر اکبر کو یہ کہا اٹھارہویں برس یہ چھٹا مجھ سے میں لکھا کن کن مصیبتوں سے اسے میں نے پالا تھا مجھ سے چھڑا کے لے گئی ایک آن میں قضا جنگل بسایا گھر میرا ویران کر گیا نیزا جگر پہ کھا کے جوانی میں جگر پہ کھا کے جوانی میں مر گیا سر اصغر کو نوہ در مجھ بے نصیب ہی کا یہ ششمہ تھا پسر صدمہ جو پیاس کا ہوا نرمی سی جان پر مو سے زبان نکال دی ہوتوں پا پھیر کر تیرے ستم کے لگتے ہی نقشہ بدل گیا ہچکی کے ساتھ سینے سے دم نکل ہچکی کے ساتھ سینے سے بردم نکل گیا عباس کی یہ زوجہ پکاری بعشق آن ابھی بنا تھا سکینہ کرش کے ماں دریا پا لے گئی تھی بھتی جی کی اس کو چاہ آدھائے دین روکی تھی آ کر اسی کی راہ یہ ہے نشالی کا نثار اس کی شان ہے شان سے ہاتھ کاٹ گئے اس جوان شان سے ہاتھ کاٹ گئے اس جوان کے سر پیٹ کر یہ زینب بے کس نے پھر کہا آگے سروں کے نیزوں پا جو سر ہے چاند سا ہے یہ حسین ابن علی شاہ کربلا نانا نبی اسی کے ہیں اور ماں ہے فاطمہ مظلوم و بے وطن ہے یہ اور میں بے غسل و بے کفن ہے وہ اس کی بات بے غسل و بے کفن ہے وہ اس کی بات بے غسل و بے کفن ہے وہ اس کی میں